شدت کا نام شداد کا نام سنا اللہ کے نبیوں نے ایک عالم کی جب اسے خبر دی کہ اللہ نے اس عالم کے ورے ایک عالم بنایا ہے اور یہ شبہ تب پیدا ہوتا ہے کہ جب آدمی کے دل میں اپنے پیدا کرنے والے کی اپنے مالک کی اپنے خالق کی اپنے راضی کے بارے میں عظمت محبت اور قدرت اس کا یقین جب آدمی میں کمزور ہوتا ہے یا ہوتے ہوئے آدمی اپنے دل کو اس پر تیار نہیں کرتا الٹا تیار کرتا ہے تو پھر انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے اور اللہ کی خبروں کا یقین دل سے نکل جاتا ہے اس کا ایسے ہی نکل گیا نبیوں نے خبر دی آخرت کی تو بولے آخرت ہے کہاں حالانکہ آخرت حق ہے آخرت بولو حق ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تحجد کی نماز کے لیے جب اٹھتے تھے تو آپ نے موقع موقع کی مصنون دعائیں بتائی ہے اس موقع پر کیا ہے اس موقع پر کیا ہے آپ نے خود پابندی کر کے بتائی ہے آپ نے کپڑے پہنے ہیں تو کیا پڑا ہے صحابہ نے اس کو ذہنوں میں لیا یاد کیا اور امت تک پہنچایا آپ نے کھانے کے وقت میں کیا عمل کیا ہے تو پوری کیفیت حدیثوں میں صحابہ نے محفوظ کی ہے اور امت تک پہنچائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں کیسے نکلتے تھے سفر میں روانہ ہوتے تو کیا کیا اعمال کرتے تھے یہ تمام چیزیں نوٹ کر کے صحابہ نے زندگی کا یہ مقصد بنایا تھا کیوں کہ اللہ کا ارشاد ہے وہ ان توتے روح ہوتا اگر تم ان کی اتباع کرو گے تو تمہیں راستہ ملے گا تو جیسے اللہ نے ان کو راستہ دکھایا اور گمراہی سے اور جہالت سے نکالا ایسے صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو آپ کے اعمال کو آپ کے کردار کو آپ کے افعال کو آپ کے اقوال کو بعد والوں تک پہنچایا ہے جب تو یہ دین یہاں تک آیا چھوٹے چھوٹے دیہات تک اللہ نے بات پہنچائی ہاں پہنچ جانے کے بعد صرف کر کرنے کے بھائی یہی کافی ہے تو آدمی کی ترقی رک جاتی ہے اور جب ترقی رک گئی پھر رفتہ رفتہ برائی غالب ہوئی تو یقین اور کمزور ہوگا جب یقین اور کمزور ہوگا تو عمل میں لامحالہ سستی پیدا ہوگی اسی لیے کسی بھی چیز کو آباد رکھنے کے لیے اس کی محنت ہے ایمان کی قوت کے لیے ایمان کی محنت ہے نماز کی طاقت بنانے کے لیے نماز کی دعوت ہے جہالت سے نکلنے کے لیے علم کی دعوت ہے کفلت سے نکلنے کے لیے ذکر کی دعوت ہے اخلاق اور کردار صحیح ہو جائیں گے تو برے اخلاق خود بخود نکل جائیں گے لیکن یہ بھی پتا مارو کام ہے آدمی اپنی زبان پر وقت پر کنٹرول رکھے ہاتھ پیر پر کنٹرول رکھے دماغ پر کنٹرول رکھے نہیں کہتے بعض لوگ اپنے ساچی بات بولوا جو ہے سبند مت سبن نہیں ہوتا تو یہ بھی ایک ہمت کے کام ہے اس لیے ہمیں صحابہ کی بنیادی چھ صفات کے لیے محنت کرنے کو کہا گیا کہ محنت کر کے ان چھ صفات کو اپنی زندگی میں لائیں تو اللہ پورے دین پر چلنے کی استعداد پیدا کرے گا یہ بنیادی سی بات ہے جو صحابہ کی زندگی میں تھے اور اس کے آنے پر دین پر چلنے کی استعداد پیدا ہوگی اغراض پرستی سے نکلنے کے لیے اخلاص اس کی محنت کرو کیوں جب عمل خالص نہیں ہوگا تو عمل کا نتیجہ اور اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے قیامت کے دن عمل کا نتیجہ اجر کون دے گا اللہ دے گا اور وہ بادشاہ جب دینے پر آئے گا تو ایک ایک ذرے پر خوش ہو گیا ہے اس کے عمل نامے میں جمع ہو گیا ہے اس بندے کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل مقبول بنا دیا ہے اخلاص کی وجہ سے تو اس کو تعجب ہوگا اس کو تعجب ہوگا اسی لیے آدمی کسی عمل کو حقیر نہ جانے تاجدار مدینہ فخر دو عالم احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث صحابہ کو سنائی اور آپ نے جو مغیبات کی خبر دی ایسا ہوا ہے تو آپ کی آنکھ وہ دیکھتی تھی جو ہم نہیں دیکھ سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات تھی آپ جیسے آگے دیکھتے تھے ویسے آپ پیچھے بھی دیکھتے تھے ہم دیکھ سکتے ہیں اور آپ کو اللہ نے تمام انسانوں کیا تمام نبیوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم عطا فرمایا تھا اوٹی تو علم الاولین اول آخرین اگلے پچھلوں کا علم اللہ نے دیا ہے تو آپ کی بات ہر زمانے میں ایسے ہی ٹھوس رہے گی پکی رہے گی اور آپ آخری پیغمبر ہیں اب آپ کی بات کوئی پیغمبر نہیں ہے آپ کو اللہ نے وہ بلند مقام دیا تھا آپ صحابہ کو مغیبات کی خبریں سنائی آپ نے فرمایا قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو لایا جائے گا وہ ایک ایک آدمی کو لایا جائے گا جس کے ننانوے دفتر ہوں گے گناہوں کے کس کے کس کے اس آدمی کے گناہوں کے دفتر ہوں گے اور آپ کی روایت آپ جو روایت بیان فرماتے ہیں کہ ہر دفتر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک آدمی کی نظر پہنچے جب اس کے سامنے اس کے یہ برے اعمال ظاہر ہو جائیں گے وہ آدمی سمجھے گا کہ اب کیا لینے کا ہے کیس تو میرا پورا ہو گیا لیکن جب دربار میں حاضری ہوگی حساب کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیری ایک نیکی ہمارے پاس جمع ہے تو آدمی کسی نیکی کو حکیم نہ سمجھے ایک سبحان اللہ بھی حکیم نہ جانے ایک الحمدللہ بھی حقیق نہ جانے کسی کے ساتھ مسکرا کر بات کرنا خوش چہرہ دینا اس کو بھی نیکی سمجھے اس کو بھی ہلکا نہ جانے حدیث میں اولا تحقرن نہ من المعروف شیا ولا ان تلق اخا کبھی وج ہی کسی نیکی کو حقیق سمجھ کر چھوڑ مت دینا چاہے اتنا ہی ہو جائے کہ کسی اپنے بھائی سے ہس مکھے چہرے سے مل ہی لو تو اسے کہا جائے گا تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے لیکن وہ سمجھے گا اپنی عقل سے کہ یہ ننانوے اور وہ ایک کیا ہوگا کیسے وزن برابر ہوگا وہ تو سمجھے گا بھائی ننانوے ہے تو ننانوے کے مقابلے میں سو چاہیے تب بڑھے گی یہ لیکن اللہ کے یہاں ہر عمل میں اخلاص ہے وزن کس کا ہے اخلاص اور اخلاص سے ہی عمل قبول ہوتا ہے اللہ کے یہاں اس لیے ہمیں نیت میں اخلاص سکھایا گیا اخلاص سکھایا گیا اخلاص بڑی چیز ہے تو اس کو ایک پرچہ دیا جائے گا جس میں اس کا یہ اخلاص کے ساتھ کا کہا ہوا کلمہ اسے کہا جائے گا جاؤ میزان پر جاؤ اسے تلوا لو تعجب کرے گا پرور دگار اس کا کیا وزن ہوگا سر جاؤ اس کو تلوا لو تو کہے گا چلو بھائی رب العالمین کہہ رہے ہیں تو میزان پر جائے گا ننانوے دفتر ایک طرف رکھ کے جائیں گے اور ایک طرف وہ پرزا رکھا جائے گا تو وہ پرزا کے مقابلے میں ننانوے دفتر والا پلڑا اونچا ہو جائے گا یہ وزن ہو جائے گا یہ بات فضائل کی کتابوں میں فضائل ذکر میں حضرت شیخ نے لکھی ہے اور یہ فضائل کی کتابیں ہیں نا یہ مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکمن لکھوائی ہے اور اللہ کے اس بندے نے چوراسی کتابوں سے چن چن کر امت کے موجودہ حالات اور آئندہ اس کی کیسے ترقی ہوگی ان تمام حدیثوں کو جمع کر کے امت کے سامنے رکھا ہے چوراسی کتابوں کا گلدستہ ہے بہت سی کتابوں کے تو نام بھی ہم نے خواب میں بھی سنے نہیں ہوں گے اور یہ امانت داری کی بات ہے حضرت شیخ کی کہ ان کتابوں کا نام تک لکھا ہے کہ بھئی میں نے ان کتابوں سے لکھا ہے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں لکھی ہے ہاں کہیں کہیں لکھا ہے وہ تجربہ لکھا ہے تجربہ لکھا ہے فضائل سرکات میں لکھا ہے کہ بڑا مجرب نسخہ ہے یوں لکھا ہے بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ دن تجربہ کر کے دیکھ لے تو چونکہ اس راستے سے انہوں نے آزمایا ہے تو انہوں کا بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ دن تجربہ کر کے دیکھ لے آپ کہو تو بتاؤں قصہ کہاں ہے اب تو ذرا ہسنوں کے چہرے بھی ارے اتنی بھی نیکی تو کر لو گے بتاؤں بتاؤں پیچھے والے تو آگے بھی بڑھ نہیں رہے ہیں مسکراتے بھی نہیں ہیں وہ تو دور دور بیٹھے ہیں بولے آواز تو آ ہی رہی ہے اور جوان ہو کر پیچھے بیٹھے بھائی کوئی بوڑھا ہوتا ہے آئے اسی لیے گھر چھوڑ کے لیکن یہاں کا بستر نہیں چھوٹ رہا ہے حکومت کا یہ مجاز بنانا ہے عمل کی کیا وزن ہوگا یہ اللہ کے لیے اٹھ کے آنا کہنے پر نہیں اللہ کے لیے نیت بنا کر بہت بڑی چیز ہے جاننے والے کون ہیں دل کے بھید کو تو اس نیت کو جانتا ہے ہاں۔ روزانہ اللہ تعالیٰ بندوں کے دلوں پر نظر فرماتے ہیں جس دل کو خیر کی طرف راغب پاتے ہیں تو اللہ اس خیر کی طرف اسے رہبری کر دیتے چلا دیتے ہیں آدمی خیر کی طرف راغب نہیں ہے میں کیا کروں بس بڑی چیز ہے تو کیا عرض کر رہا تھا ہاں وہ نسخہ بتا دوں جو حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل ستار میں کون کون کرے گا اچھا بہ واہ پھر تو پھر تو اس ہر بستی میں ایک بہار ہوگی ہر بستی میں ایک لہر ہوگی ہر بستی میں عابد ہوں گے ہر بستی میں زاہد ہوں گے ہر بستی میں حفاظ ہوں گے علماء ہوں گے ہر بستی میں اللہ تعالیٰ مخلصین جمع کر دے گا اس کی قدرت سے کوئی بعید بات نہیں ہے لیکن آدمی کچھ لوگ ٹھانے مولانا ایا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا تو سب لوگ ایسے جمع ہو گئے تھے ایسے جمع ہو گئے تھے ایک قصہ لکھا ہے مولانا کا وہاں میاں جی موسا کو ملنے کے لیے گئے تو وہ کھیت میں ہل چلا رہے اور بھائی میری بات سن لے تو کہ مجھے تو ابھی کام ہے وہ اپنے کام میں مشغول ہی گئے اس کے پیچھے ان کے پیچھے پیچھے حضرت ان کے پیچھے پیچھے وہ کہتے بھائی بات سن لے کہا ابھی میرا کام رہ جائے گا ابھی ٹھہر جا کبھی ایک کھیت کا چکر پورا ہوا دوسرے کھیت کا نقشہ اس کے ان کے ذہن میں ہے تو جب پورا ہوا تو حضرت نے کہا بھائی اب تو سن لے یوں گھوسا مارا اور مولانا گر گئے نشچ گر گئے کھیت میں ہم کو تو ذرا بھی کوئی برا بھلا کہہ دے وہاں تو کچھ بھی کام نہیں ہے تو کیا تیار مان لینے نکلو نہیں سوچنے کی چیز ہے محنت کی وہ ترتیب ہے اور جو آبادی ہے وہ اس کی محنت سے ہے ترقی جو ہے وہ اس کی فکر سے ہے ہمارے ذہن میں کوئی نقشہ ہی نہیں ہے تو آگے کیسے بڑھے گی حضرت <coughs> شیخ نے فضائل صدقات میں لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو ایک عجیب قصہ سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا وہ آدمی جنگل میں جا رہا تھا تو جنگل میں بدلی میں سے آواز سنی اس نے اوپر سے آواز سنی یوسف بھائی کے بگیچے میں پانی ڈالو حدیث میں اس کے حدیقت فلاں نام لیا اس کا کہ یوسف بھائی کے بگیچے میں پانی ڈالو کہتے کوئی دکھتا نہیں آواز آئی ہے گیب سے آواز آئی کوئی تو ہے نہیں آگے دیکھا اوپر سے آواز آ رہی ہے آواز اوپر سے آئی ہے پھر وہ آدمی یہ دیکھتا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ بدلی چلی تو وہ بھی چلا اور پھر دیکھا وہ بدلی برسی تو اس آدمی کے دل میں دائیا پیدا ہوا کہ وہ یوسف ہے کون چلو جاؤں لیکن بدلی جو برسی وہ پتھریلی زمین میں برسی وہاں تو کوئی بندہ ہے نہیں لیکن اس نے دیکھا وہ پانی جمع ہو کر چلنے لگا بارش کا پانی گرتا ہے تو چلنے لگتا ہے نا بہتا ہے تو بہنے لگا تو جہاں پانی بہ رہا تھا اس کے پیچھے پیچھے گیا یہ بھی تو دیکھا کہ ایک نیچان والا حصہ ہے اور اس میں ایک یوسف کھڑا ہے جو تم کہو تو تمہارا نام بولو مجھے تو ایسے یوسف یاد آ گیا تم کو جو نام پیارا لگتا ہو وہ بولو چلو ہر آدمی سمجھے میں تمہارا نام بول رہا ہوں تو وہ آدمی پانی پھیر رہا ہے بگیچے میں بیل جیسے پانی پھیر رہا ہے پوچھا بھائی میں اللہ کا واسطہ دے کر تم سے پوچھ رہا ہوں تمہارا نام کیا ہے ہوتا ہے نا کہ بھائی کیوں تو اس نے کہا اتنا بڑا واسطہ دینے کی کیا ضرورت ہے تو اللہ کا نام بھی بہت بڑی چیز ہے بولا ذکر اللہ اکبر اللہ کا اللہ کی یاد اللہ کا نام سب سے بڑا ہے تو اس سے پوچھا اس نے کہا کہ میرا نام یوسف ہے تو بھائی میں اس اللہ کا واسطہ دے کر جس کا یہ پانی آ رہا ہے یہ تم سے پوچھتا ہوں اس سے کیا کام کرتے ہو تو کیا تم نے اتنا بڑا واسطہ دے کر کہا ہے تمہیں بتا رہا ہوں میں اس میں محنت کرتا ہوں اس کھیت میں محنت کرتا ہوں جو کچھ فصل تیار ہوتی ہے اس کے تین حصے کرتا ہوں ایک حصہ تو اس کی مودی بنا کر اس میں لگانے کے لیے الگ کر دیتا ہوں ایک حصہ اہل و عیال کے لیے خرچے کا الگ کر دیتا ہوں اور ایک حصہ میں اللہ کی نسبت پر خرچ کرتا ہوں اللہ کی مرضی میں خرچ کرتا ہوں بس یہ قصہ صحابہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ عام متن صحابہ کی یہ ترتیب تھی بلکہ تہائی سے زیادہ صحابہ خرچ کرتے تھے اب نے دیکھا نہیں صدیقی اکبر نے پورا خرچ کر دیا کر دیا نہیں حکایت صاحبہ میں ہے کھانا بچوں کا ہے دوسروں کو دے رہے ارے بھائی یاد آ گیا نا ارے تم لوگ تعلیم میں بیٹھتے ہو نہیں بیٹھتے ہو یہ قصہ پھر حضرت شیخ نے یہاں لکھا ہے کہ بڑا مجرب نسخہ ہے جس کا دل چاہے کچھ دن تجربہ کر کے دیکھ لے تو یہ کھیت ایک مثال ہے ایسے ہی کاروبار ہے ایسے ہی نوکری ہے ایسے ہی مزدوری ہے جو جس کھیت سے لے رہا ہے کیونکہ کھیت کا تو ایک عنوان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں اصل مین پوائنٹ یہ ہے کہ تیسرا حصہ جو آدمی اپنا اللہ کی نسبت پر لگانے کا ارادہ کرے گا تو اس کی آبادی کا اور اس کی سیرابی کا اور اس کی کامیابی کا فیصلہ آسمان پر ہوگا غیب سے ہوگا تو نیت کرتے ہو کون کون تو پھر تو یہ سب کب سے شروع کرو گے کل سے ابھی سے اچھا ماشاء اللہ ہمارے ایک دوست تھے انتقال ہو گیا رکشہ چلاتے تھے تو روزانہ یہ نیت کی تھی کہ بھائی جو پیٹرول ہے گاڑی کا مینٹیننس نکی کر دیا تھا کہ اتنا ہوتا ہے ایوریج طے کر دیا اور گھر والوں کا خرچہ پیٹرول کا اور اس کا مینٹیننس اس کے بعد جو بچے گا اس کو ایک ڈبے میں ڈالوں گا تو کبھی دس کبھی پندرہ کبھی بیس سال سے ختم سے پہلے جب ان کے چلے کا وقت آتا اور ڈبا کھلتا نا تو گھر والوں کا خرچہ بھی نکل جاتا تھا چلے کا خرچہ بھی نکل جاتا ہمارے پاس کوئی تدبیر کوئی پلاننگ نہیں ہے آدمی شادیوں میں خرچ کرتا ہے تو کتنا خرچ کرتا ہے قرضدار ہو جاتا ہے کیا ہو گیا دار ہو گیا خواہشات کے لیے لوگوں نے قرضے کیے ہیں انسان کی پانچ ضرورتیں ہیں کھانا پینا لباس مکان سواری اور شادی یہ اللہ نے ضرورتیں بنائی ہے اور ان ضرورتوں کے پورا کرنے کا انتظام اللہ نے اس میں کیا ہے کپڑے کا انتظام اللہ نے کیا ہے کھانے پینے کا انتظام اللہ نے کیا ہے سواریاں جس زمانے میں یہ اسکوٹر اور موٹر سائیکل اور سائیکل نہیں تھی تب بھی سواریاں تو تھی نا دنیا میں ارے بھائی نہیں تھی کیا اور بڑی بڑی عمارتیں بھی بنائی ہے بغیر ان سواریوں کے انتظام کے تو کیسے گئی ہوں گے وہ نہر زبیدہ ہے جو عرفات تک اور وہاں تک لائے ہیں دور سے تو اس زمانے میں کیسے لائے ہوں گے مسجد نبی پرانی جو ہے وہ جب بنی ہے کیسے بنائی ہے معلوم ہے اس کا قصہ مسجد نبی جو ابھی وہ ہے نا پرانی تو جس زمانے میں بنی ہے سب حافظ قرآن کے ہاتھوں بنی ہے اور ہر آدمی باوضو ہوتا تھا ایک عملہ ایسا تیار کیا جن کو یہ تعمیر سکھائی تو اس زمانے میں یہ سواریاں تھیں ہاں کشتیاں تھیں تو کشتیاں تو آج بھی ہیں تو سواری شادی کھانا پینا لباس مکان سواری شادی آدمی لباس ہوگا تو کتنا پہنے گا ایک جوڑ پہنے گا اور پانچ چھ جوڑی لگا لو تو بازار میں کہیں گے آجی صاحب مولوی صاحب ایک ہی پہنتا ہے خواہشات نا اس کی تو کوئی حد نہیں ہے خواہشات تو آگ کی طرح سے جتنی لکڑی ڈالو وہ کھائے گی جتنی لکڑی ڈالو کھائے گی خواہشات آگ کی طرح ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتدال کا راستہ لائے بہرحال بزرگوں اور بھائیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے اس کامیابی کو دل میں پیدا کرنے کے لیے آدمی اعمال دعوت کے ساتھ مناسبت پیدا کرے پھر ایمان میں قوت پیدا ہوگی عبادت کا ذوق بنے گا پھر اس کے بعد اسے معاملہ ٹھیک کرنے کی فکر پیدا ہوگی کہ معاملہ ٹھیک کرو ورنہ عبادت والے معاملہ ٹھیک نہیں کریں گے تو اس معاملات کی خرابی پر اللہ کے یہاں فیل ہو جائیں گے کیوں اللہ اپنے حق کے بارے میں بہت کچھ رخصت کر سکتے ہیں بندوں کے حق کے بارے میں نہیں جان بھی لگا دے لیکن قرضہ چھوڑ کے مرا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا شہید یغفر اللہ کل الذنوب کل الذنوب شہید کے تمام گناہوں کی خون کا خطرہ گرنے سے پہلے اللہ معاف کر دیتے ہیں جبری علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ ان سے بتائیے اللہ کہہ رہا الدین اللہ قرضہ کیوں قرضہ دوسروں کا حق ہے تو ایمان میں قوت آئے گی عبادت کا ذوق بنے گا عبادتیں اچھی بنے گی آدمی معاملہ ٹھیک کرے گا معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے تو معاشرہ بن جائے گا آج ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے معاشرہ اسلامی نہیں ہے اور ہم علماء سے بیٹھتے نہیں ہیں بہت سی چیزیں سمجھنی پڑتی ہے کہ علم کی روشنی میں کیا اس کی حقیقت ہے اور آدمی پوچھے تو راستہ ملے گا پوچھے تو راستہ ملے گا انسان کی زندگی میں جو جو پہلو ہیں ان تمام پہلو کی ہدایت موجود ہے جیسے اس وقت نکاح کی مجلس ہو رہی ہے نکاح کی ہدایت بھی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا آخرت کے خیر لے کر آئے ہیں تو آپ نے نکاح کو ایک ضرورت ہے تو جیسے آدمی کے لیے کھانا ضرورت ہے پہننا ضرورت ہے مکان ضرورت ہے سواری ضرورت ہے ایسے شادی ضرورت ہے وہ اس کو آسان بناؤ وہ ایک آدمی جو ہے اس کی حیثیت نہیں ہے فور ویلر کی اور اسے سفر کرنا ہے تو اپنی ہے نہیں تو وہ کرائے کی اس پر سوار ہو کر چلا جائے موٹر سائیکل سے چلا جائے ریل گاڑی سے چلا جائے لیکن اس منزل پر پہنچنا یہ میری ضرورت ہے اور قرضہ کر کے آدمی گاڑی لے اور پھر اس میں پھنسا رہے اس کو تھوڑی گوارا ہے اور ذلت اٹھائے مسلمان کی عزت پہ معمولی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے تو یہ شادی بھی ایک ضرورت ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا آسان کیا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہو گئی وہ تو مکے سے آئے تھے اور حضرت سعد سے ان کا بھائی چارہ کرایا لمبا قصہ ہے انہوں نے کہا اللہ تم کو تمہارا مال مبارک کرے تمہارا گھر بھی مبارک کرے ہم بھائی ضرور ہیں اللہ کے نبی نے بنا ہے لیکن مجھے بازار کا راستہ بتا دو تو بازار میں جہاں بازار لگتا تھا وہاں چیزیں بیچتے بیچتے اللہ نے ایک طاقت اور ہوتا ہے نا فٹ پاتھ پر بیٹھنے والا دکان میں چلا جاتا ہے فیری کرنے والا پنکھے کے نیچے بیٹھ جاتا ہے تو روزی کا مسئلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے یہ بھروسہ تھا اور دین کی برکت سے برکت والی ملے گی اور نیت ان کے خرچ کرنے کی ہے وہ ہماری نیت ہے ایک سال کو اگر زیادہ ہوا نا تو مکان بہت اچھا بناؤں گا اور شادی آئے گی نا تو پچاس دے کے لگا دوں گا نیت نیت کا فرق ہوتا ہے کی یعنی برکت ان کی شادی ہو گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا نہیں آپ نے ان کے کپڑوں پر زعفرانی رنگ دیکھا عبد الرحمان عبد الرحمان یہ کیا نوازنی ہوئی ہے یا رسول اللہ میری شادی ہو گئی اچھا ماشاء اللہ تو تمہاری حالت ٹھیک ہو گئی ہے ولیمہ کرو چاہے اچھا، ایک بکری اور چاہے ایک بکری یوں کہا کہ اپنی حیثیت ولیمہ ہے سنت شادی میں تو نکاح میں تو دو ہی چیزیں مطلوب ہے ایک ایجاب و قبول اور ایک مہر تو آدمی شادیوں میں تو خوب خرچ کرتا ہے اور مہر پانچ ہزار لکھ لو درمیانی درجے اسی لیے ہر لائن کی چیز علماء سے پوچھنی چاہیے ایک زمانہ تھا جب سونا چاندی سستا تھا تو مہر میں ایک سو ساڑھے ستائیس ہوتے تھے ایک سو ساڑھے ستائیس لکھتے تھے بہرحال یہ شادی جتنی سادگی کے ساتھ ہوگی معاشرہ شادیاں آسان ہو جا آسان بناؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے صحابہ نے معاشرے میں شادی آسان بنائی ایک صحابی کو بھیجا کہ دیکھو فلاں جگہ جاؤ اور میرے لیے بات کرو رشتے کی تو بات کرنے گئے تو انہوں نے اکرام کیا بٹھایا اور پھر کہا کہ بھئی ہم تو اس مقصد کے لیے آئے ہیں تو کہا کہ بھئی یہ رشتے کے لیے آپ آئے ہیں ان کے بجائے ہم آپ سے رشتہ منظور کرتے ہیں آپ اگر تیار ہو تو وہ ہم اپنی بیٹی دینے تیار ہیں تو بھیجا تھا کسی نے رشتہ ان کا بن رہا ہے شادی ہو گئی اپنے ہوتے رہے کہتے ارے وہ تو ابھی جواب لے کے نہیں آیا کیا ہوا اس کا وہ بعد میں ملے وہ شرما رہے تھے وہ ان کا شرمانے کے وہ کہہ رہے ہیں معاشرہ آسان ہے وہ کہہ رہے ہیں بھائی جس چیز کو اللہ نے تمہاری مقدر میں لکھا تھا میں مجھے معافی مانگنی چاہیے میں نے کیوں وہاں گھاٹ ڈالا اور ہمارے معاشرے میں اس کا ماحول نہیں ہے تو ہماری زبان کے بول الٹے ہیں اس لیے آسان بنانا چاہیے اور جتنے حالات پیدا ہو رہے ہیں نا اگر اسلامی معاشرہ قائم ہو جائے تو بات آسان ہو جائے گی اور لوگوں کو اسلام کے علاوہ میں تنگیاں نظر آنے لگے گی اور اسلام کی وسعت سمجھ میں آئے گی اس لیے بزرگ اور بھائیوں اللہ تعالیٰ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے وہ اخلاص والا کلمہ جب رکھا جائے گا تو وہ زنی ہو گیا اخلاص بڑی چیز ہے اور سماج کے بڑوں کو اللہ کی طرف سے حکم بھی ہے کہ دیکھو جہاں شادی شدہ نہیں یعنی غیر شادی شدہ کی شادی کرا دو وان کے حل عیاما من کم و صالحین من عباد کم و امام کم ان من فضل وہ جن کی شادیاں نہیں ہوئی ان کی شادیاں کرا دو غریب مت دیکھو اگر وہ غریب ہیں محتاج ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو شادی کے بعد غنی کر دے گا شادی کے عمل سے غنی ہوگا وہ دنیا میں ہزاروں لوگ ایسے ہوئے اس شادی سے پہلے کوئی پوزیشن نہیں اور ان میں اچھائی ہے عفت ہے پاک دامنی ہے تو اللہ نے ان کو غنی کیا ہے اور دینداری چھوڑ کر صرف مال کو حسن و جمال کو صرف شرافت کو ترجیح دی ہے تو وہ شادی کے بعد پریشان بھی ہوئے تو اگر اس کے طریقے کے ساتھ ہوگا تو پھر اس میں خیر برکت ہوگی اللہ تعالیٰ اس ہونے والی شادی میں اور نکاح میں برکت مقدر فرمایا تو ہم سب شادی کے عمل کا مصنون عمل کیا کہ بھائی جب اس کا ایجاب و قبول ہو جائے تو اس مجلس والے اس دلہے کو مبارکبادی دیں کیا دیں گے بارک اللہ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما بخیر اتنا کیا مسلمان کو یہ اس کا حق ہے اس کی خوشی میں شامل ہونا اس کی کمی میں شامل ہونا بیمار ہو جائے تو بیمار پرسی کرنا تو وہ ون تھرڈ والا یاد رہے گا نا بھول جاؤ گے مغرب کے بعد کھل کھل کے کھڑے ہونا ہے اس سال کو اپنی ترتیب بنا ہی دینی ہے سمجھے بھائی ہاں چوپ نہ ہو جائے کہاں ہے دلہا آپ ہیں چلا دینا پڑے گا کہاں کیا بھوپال نواب تو کہاں ہو تو بڑے دل کے ہوتے ہیں میں نے شرم آئی تین چلے مانگ لیتا خرگون رہے گئے ماشاء اللہ ہم انیس سو چوراسی میں خرگون میں وقت لگا پیدائش سے پہلے جب ایک لکڑی کا میدان تھا وہاں وہاں بھی گشت کرنے جاتے تھے اچھا، میں لڑکے محسن ہے محسن شیخ ابن زبیر شیخ اور سیما پروین جن کے انور خان دھار ان کے وکیل ہیں جاوید شیخ ابن عبد الغنی ان کے والد نہیں ہیں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 سنیے سیما پروین بنت انور خان کی ذات کو ان کے والد کی اجازت سے وکالت سے سیما پروین کو آپ کے اپنے نکاح میں ایک لاکھ گیارہ ہزار روپیہ نقد معجل اچھا ایک لاکھ گیارہ ہزار معجل کے عوض میں سیما پروین بنت انور خان کی ذات کو آپ کے اپنے نکاح میں بیوی بنا کر کے دی آپ نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا بولو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا بارک اللہ جمع رکئی دونوں نیکی پر جمع ہو دونوں عزائم بلند ہو اور اپنی اپنی ضرورت کا موقع کا دین سیکھے ورنہ یہ معاشرے میں دین سیکھے ہوئے ہوتے تو فساد نہیں آتا دین نہیں سیکھنے سے فساد آتا ہے عورت تو ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے لیکن یوں نہیں ہے کہ ٹیڑھی معنی یعنی وہ باقی ہے تو آپ کی بہنیں بھی تو وہاں کی لیکن اس میں خوبصورتی ہے تو اس کو اس کی جگہ پر رہنے دو تو اس طرح سے اپنی ضرورت کا دین اللہ سکھا دے ہم سب سیکھنے نکلے ہیں یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھیں گے پوری شریف اللہ محمد وسلم تسليما اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد ما أنت أهله وافعل بنا ما أنت أهله فإنك أنت أهل التقوى والجود والكرم اللهم إنا نسألك باسمك الطيب الطاهر المبارك الأحب إليك إذا دعيت به أجبت وإذا استفرجت به فرجت وإذا استنصرت به نصرت وإذا استرحمت به رحمت يا غدود يا غدود يا ذا العرش المجيد يا فعال لما يريد يا فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا به أركان عرشك ونسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك ونسألك برحمتك التي وسعت كل, كل شيء لا إله إلا أنت يا أرحم الراحمين ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد <clears throat> ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا الله مالك गुनाहों को माफ फरमा खताओं से दरगुजर फरमा अब तक की زندگی کا بہت بڑا زمانہ نکل چکا ہے یا اللہ یا اللہ اور وقتی طور پر عارضی طور پر ہم دنیا میں رکھے گئے ہیں یا اللہ اپنی رحمت میں اپنے اپنی رحمت کے جوار میں اے اللہ ہمیں جگہ عنایت فرما اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما ہر قسم کی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما بقیہ زندگی تیری تعداد پر تیری مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما نامرضیات سے حفاظت فرما یا اللہ اس ہونے والے نکاح میں خیر برکت مقدر فرما یا اللہ دونوں میں محبت الفت مبت نصیب فرما خاندانوں میں الفت مبت نصیب فرما اے اللہ عفت اور پاک دامنی کے حاصل ہونے کا ذریعہ فرما اے اللہ عفت اور پاک دامنی کے حاصل ہونے کا ذریعہ فرما یا اللہ اس مجلس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما اے اللہ اس عمل کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما مقروضین کے قرض ادا فرما اے اللہ پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما اے اللہ اے اللہ بے نکاحوں کو رشتے نصیب فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما اے اللہ جن کی اولاد نافرمان فرمان ہو چکی نتی اور فرما بردار بنا اے اللہ ہر خیر سے مالا مال فرما ہر ایک کی جائز مقاصد پورا فرما جائز تمناؤں کو پورا فرما اے اللہ اپنے دین کے عالی محنت کے لیے امت کے ہر فرد کو متوجہ فرما اے اللہ مخلصین کو ہر جگہ مجتمع فرما تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے پچھلے زمانے میں تو نہیں کیا ہے تیرے ہی کرنے سے ہوا ہے اے اللہ اس وقت جتنی بے دینی ہے وہ ہماری غفلت کی وجہ سے ہے اللہ ہمیں اپنی غفلت کو دور فرما اور اللہ اور توفیق کے دروازے کو شادہ فرما جتنی بھلائی کی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی تمام بھلائیاں نصیب فرما جن شروع سے پناہ چاہیے پناہ نصیب فرما ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کرم سے قبول فرما اللہ صلی علی سیدنا محمد وعلی علی سیدنا محمد کما صلی علی ابراہیم وعلی علی مجید اللهم بارك على محمد علی عل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى عل براہیم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة ال يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جن کا وضو ہے وہ صفوں میں رہیں اور جن کا وضو نہیں ہے اپنی تیاری کر کے اپنے معاملات پورے کرنا